وقال الله تعالى شهيدا عن يعذبكم الفقر ويأمركم بالسوء والسوء والفقر بالسوء والفحشاء والله يأمركم والله يعذكم مغفرة وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقط ومن يؤتي الحكمة فقط يؤتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لغة من لساني يفقه قولي آواز ٹھیک آ رہی ہے جی؟ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے اب آواز ٹھیک آ رہی ہاں جی؟ ماشاء اللہ محترم بھائی اور دوستوں دو آئے میں نے پڑھ لی پہلی آئے جو پڑھی ہے اس کا مفہوم ہے اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے میں فرمایا گیا کہ شیطان جو ہے یہ تو میں ڈراتا ہے دستی سے اور تمہیں ڈالتا تمہیں بلاتا ہے اور ڈالتا ہے تمہیں برائی کی طرف تمہیں برائی کی طرف بلاتا ہے کہ اگر نیکی کرو گے تو تندرست جاؤ گے برائی کرو گے جھوٹ بولو گے فریب کرو گے تو تمہیں مالدار ہو جاؤ گے تمہیں فائدہ ملے گا جھوٹ بولتے ہو نقصان سچ بولتے ہو نقصان ملتا ہے جھوٹ بولتے ہو فائدہ ملتا ہے تو یہ شیطان کی ترتیب ہوتی ہے ترغیب کی اس کی ترغیب اس رخ کی ہے کہ آدمی کو گناہ کی ترغیب دیتا ہے اور آدمی کو ڈراتا ہے کہ تو اگر نیکی کو اختیار کرے گا گناہ کو اختیار نہیں کرے گا تو تو تندرست ہو جائے اور اس کے مقابلے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی دعوت اللہ تعالیٰ کا وعدہ کس چیز کا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے تو وہ تمہیں بلاتا ہے وہ تمہیں وعدہ رہتا ہے وہ اللہ کا مقفرت کا اور فضل کا فضل جو ہے یہ حلال روزی کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ نیکی اختیار کرو گے اللہ کی طرف رجوع کرو گے تو اس سے مقصد ملے گی آخر کے لحاظ سے دنیا کے لحاظ سے حرکت حالات اور برکت برکت والی روز بھی ملے گی جس بات کو عرض کرنا تھا وہ یہ تھی کہ جب تک آدمی کسی چیز کو پورا پورا کا پورا اختیار نہیں کرتا اس کا اس کو فائدہ نہیں ہوا کرتا فصل بوئے آدمی اس کا دورانیہ پانچ چھ مہینے ہے اور یہ اس کے دورانیہ کو پورا کیے بغیر چوتھے مہینے میں اس کو کاٹ دے تو پائے بھوسے کے چارے کا کچھ حاصل نہ ہوا فائدہ اس کو حاصل نہ ہوا مکمل کیونکہ اس نے اس کو دہرانیا پورا نہ کیا پورے پورے پورے کے کے طور طور پر پر آدمی اختیار نہیں کرتا کسی چیز کو پوری کے پورے کسی چیز کو حاصل نہیں کرتا آدمی اس کو فائدہ نہیں ملتا امت مسلمہ جو آج پٹ رہی ہے ضلع میں ہے تکلیفوں میں ہے مشکلات میں ہے اس کی وجہ یہ ہے جس کی جس کی وعدہ کیا ہوا ہے اس کو پیچھے ڈالا ہوا ہے معیشت یہود کی سودی معیشت یہود کی رسم و رواج ہنود کا ہندو رسم و رواج پر چل رہے ہیں معیشت یہود کی رسم و رواج ہنود کا آج ہے قانون جو ہے وہ مغرب کے عیسائی کا اور جو آدمی بہت دیندار ہے وہ آ کر نماز پڑھ لیتا ہے بس کہتے ہیں میں نے تو ایسا تیر مارا ہے کہ بس میری دم کو ہاتھ ہی نہ لگاؤ میں تو اتنا دیندار ہوں میں تو غریب ہی نہ ہو کوئی دن کی بات کہنے کے لیے مجھے تو اتنی دینداری آتی ہے جب کہ بارہ تعالیٰ کی پوری مدد جو ہے وہ تو پورے دین کے ساتھ جتنا جزوی دین ہوگا اتنی مدد ہوگی ہاں یہ دنیا کے لحاظ سے کسی چیز کو پورا حاصل نہ کرے کخ فائدہ نہیں دیتی بارہ لاکھ کی گاڑی لے کر آئیں اور چاروں ٹیروں میں ہوا ڈال دیں گے دس روپے ہم یہ کرتے ہیں دس روپے کی ہوا نہ ہو گاڑی چل کے ہی نہیں دیتی کیونکہ اس میں دس روپے کا نقص ہے اس بارہ لاکھ کی گاڑی میں دس روپے کا نقص ہے دس روپے کا نقص وہ چلنے نہیں دیتا اور اس کے فائدے کو سفر کیا ہوا ہے کیونکہ یہ پوری کی پوری حالت کے ساتھ حاصل نہیں ہوئے ہم دین کے معاملے میں آخر کے معاملے میں پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ایک بار سبحان اللہ کا ہو تو اس کو بھی ضائع نہیں کیا جاتا اس کا بھی تمہیں بروز احمد سامنے لا کر رکھا جائے گا امیام مسکار حضرت صحیح نہیں یہ رہو اگر آدمی ایک ذرے کے برابر بھی لے کے کرے گا تو اس کو آخر میں دیکھ لے گا اس کے سامنے آئے گی اس کو فائدہ دے گی اس کا حساب کتاب اس کے ساتھ ہوگا اور ایسے امین عمل مسکار حضرت سب نہیں یہ رہو اگر ایک مسکال کے برابر ایک ذرے کے برابر بھی اس نے برائی کی اس کو بھی وہاں پر دیکھ لے گا وہ بھی اس کے سامنے آئے گی اور اس کے ساتھ بھی وہاں پر ضرور دیکھ لیں تو ایک مسکال کے برابر ذرے کے برابر ایک نیکی ہو اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے اس کی قدر کی جاتی ہے اور وہ نیکی جو ہے اس کو اس کے سامنے لا کر رکھی جاتی ہے اس کا فائدہ اس کو ضرور ملتا ہے لیکن پورے کا پورا فائدہ جو صاحب اقرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کامیابیاں ان کی زندگی ان کا دبدبا ان کو جو عروج حاصل ہوا یعنی صحیح بات یہ ہے کہ دنیا کے لحاظ سے بھی ہم اتنا کچھ حاصل نہیں کر سکے جتنا صاحب اکرام نے دنیا کے لحاظ سے کیا ہے آخر تو چھوڑا ہے جب رحمان میں نوب رضی اللہ عنہ صحابی ہیں انہوں نے ہجرت حال میں کی ہے کہ مدینہ منورہ آئے ہیں پہننے کے کپڑے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہاجری اور ایک انصاری کا بھائی چارہ کر رہے تھے سعد بن ربیہ رضی اللہ عنہ انصاری ہیں ان کو ان کا بھائی بنایا انہوں نے اپنی زمین میں کاروبار میں پیسوں میں سب چیزوں میں سے آدھا آدھا کر کے ان سے کہا کہ آدھا آپ نے آدھا میں لیتا ہوں انہوں نے کہا آپ کی نیت آپ کی نیک نیت آپ کو مبارک آپ مجھے بازار کا راستہ بتا دیں بازار گئے تو وہاں کے پاس ایک درم تھا ایک درم کو انہوں نے پنیر خریدا پنیر خرید کر بیچا اور کچھ دن جو ہے اس اس سے جو پیسے حاصل ہوئے ہیں کچھ دن کاروبار کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے یہاں تک کہ چند دنوں کے بعد آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ انہوں نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس پر زعفران کا رنگ لگا ہوا ہے کرا نے پوچھا کہ الرحمان شادی کر لیں کہ یار سے شادی کر لیں چند دنوں میں اللہ نے اتنی معاشیات بچی کر لی کہ شادی بھی کر لی صاحب نے فرمایا کہ ولیمہ آپ نے کیا ہے کہ ولیمہ تو نہیں کیا ہے کہا ولیمہ ضرور کر لو اگرچہ ایک بکری کیا شادی کے بعد ولیمہ جس میں کہ گرد و پیش کے لوگ اپنی ایسی کے مطابق بیس پچیس آدمی جو محلے کے چاروں طرف گھر ہیں وہ آ جائیں تاکہ اعلان ہو جائے ولیمہ کرو فرق ظاہر کرنے کے لیے نہیں جیسے آج کا طریقہ کار ہو گیا محلے کے گرد و پیش کے لوگ آ کر شامل ہوں تاکہ اس بات کا اعلان ہو جائے ان کو پتہ چل جائے کہ شادی ہو گئی اور اپنی برادری کے لوگ بہن بھائی تو یہ مشکل درمیانی حیثیت کے آدمی کا ولیمہ چالیس پچاس آدمی کو اور ولیمہ صرف مردوں کا ہے عورتوں کا نہیں ہے ولیمہ ہے فخر مردوں کو بلایا گیا عورتوں کو بلانا اس پر نہیں ہے اللہ وہی ولیمہ یہاں کریں آپ تو مثلا سو آدمیوں کا ولیمہ یہاں آپ کریں تو ہو جائے گا سو ضربے سو کتنا دس دس ہزار کو اچھے قسم کا نہیں جی۔ اسی کو جا کر گئے تو ہوٹلوں میں کریں تو دس ہزار والا جو ہے ایک لاکھ کو پہنچے اور بڑے ہوٹلوں میں جا کر جو ہے وہی پانچ لاکھ کو پہنچے اتنی معیشت کی تباہی خیر شادی ہو گئی اور عبد الرحمان میں رہو رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں ساٹھ ایک روایت میں ساٹھ ہزار غلام آزاد کیے ہیں اور ایک روایت میں ساٹھ ہزار خاندان آزاد کیے ساٹھ ہزار خاندان اگر ہیں تو خاندان میں دو ہی آدمی لگائیں تین ہی آدمی لگائیں تو ایک لاکھ کتنا ہو گیا ایک لاکھ بیس ہزار اور ایک غلام کی قیمت زمانے میں ہوتی تھی بارہ ہزار درم اور سو درم کا ایک اونٹ ہوتا تو ایک ہزار کے کتنے ہو گئے جی دس اونٹ ہو گئے ہاں؟ اور سو ایک لاکھ ایک لاکھ غلامی لگاؤ ایک لاکھ کے کتنا ہو گیا بارہ ہزار لاکھ درم آئے اور بارہ ہزار لاکھ درم کو پھر سو درم کی قیمت ایک اونٹ کے برابر جبکہ ایک اونٹ آج کل ایک لاکھ کا یہ اربوں روپے کی مالیت بنتی ہے اتنا اتنا تو انہوں نے خیرات کیا غلاموں کے آزاد کرنے دس ہزار صدقہ بیس ہزار صدقہ پچاس ہزار درم صدقہ ایک لاکھ درم صدقہ یہ تو روزانہ کا ان کا معمول ہے اور جتنے مہمان آئیں کھانا کھائیں جتنے لوگ ضرورت مند آئیں سوال کریں لیں یہ ہر روز کا معمول ہے اور جب وفات ہوئی ہے چھ بیٹے چھ چھ لاکھ درم نقد ہر ایک کو ملے ہیں اور اب نے سونے کیٹنے چھوڑ کر وفات ہوئی ہے کہ بیٹوں نے بیٹے تین دن تک میراث تقسیم کرتے رہے اور دوسرے دن باہر نکلا نے کہا بابا جان کی اتنی اینٹیں رہ گئی تھی سونے کی کہ ان کو کاٹتی ہوئے ہمارے ہاتھوں پر ہاتھوں پر چھالے پڑے یہ ایک اشرا بچرا صحابی کی مالداری ہے اتنا سب کو خیراتوں کے باوجود اتنا کوئی سرمایہ دار آپ لا سکتے ہیں پوری پوری دنیا پر نگاہ ڈالیں یہ تو خیر ایک صحابی کے تذکرہ میں نے کیا حیات صاحبہ پڑھے اگر رحمۃ اللہ کی کتاب حیات صحابہ یا جو ہے تو نقرۃ اللہ والوں کی لکھی ہوئی صحابہ کرام کے بارے میں پڑھیں تو پتہ چلے کہ دنیا کے اچیومنٹ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ بھائی ہم اور آپ سے زیادہ ہے آخرا تو چھوڑیں اس کی بنیاد کیا چیز بنی کہ پورے کے پورے اسلام پر عمل کرنے والی سو فیصد خود عمل کرنے والے اس کے پھیلانے کے لیے درس و تجویز کرنے والے اس کے پھیلانے کے لیے دعوت تبلیغ کرنے والے اس کے پھیلانے کے لیے کٹال کرنے والے اللہ کے راستے میں لڑنے والے جان کی بازی لگانے والے دین کے سارے شعبے آیا وہ تصنیف و تعلیف ہے آیا وہ درس و تدریس ہے آیا وہ داو تبلیغ ہے آیا وہ بیت و تلقین ہے آیا وہ کتال ہے سب شعبوں میں جان توڑ کر کام کیا آج دین کو سو سے زندہ کیا اپنی زندگیوں میں زندہ کیا ہے سارے عالم پر زندہ کیا ہے جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکت دنیا دنیا کے فرمائی اور آخر کے لحاظ سے سب کے بارے میں رضی اللہ عنہ رضمان تو یہ تو ہر ایک شادی کے بارے میں جس پر بھی شادی کا نام ہے اس کے بارے میں رضی اللہ عنہ اللہ اور رضمان اور یہ اللہ سلاضی صحیح بات اللہ ہمیں بھی عطا فرما پانے کو تیار ہے بس اس کی شرائط ہم پوری کر لیں ہمارا اس کی شرائط پوری کر لیں سو فیصد فراہمیں اللہ تعالیٰ دینے کو تیار ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ وہ اصول و قواعد کے ساتھ ہے صرف اختیار کے ساتھ نہیں ہے وہ امار جس کے اندر بھی آئیں گے جس رنگ جس نسل کا ہوگا جس علاقے جس زبان کا ہوگا جس زمانے کا ہوگا اللہ تعالیٰ کی ویسی مدد ہوگی جیسے ہمیں کیسے کیا کریں ہم نماز پڑھ لیں جی انتظار کریں ہاں جی؟ پڑھ لیں نماز بارش میں کھڑے کیوں کہتے ہیں نماز پڑھ لینی چاہیے ہاں جی؟ بارش والے کہتے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے تو نماز پڑھ لینی چاہیے جی اتنے لوگ آئیں گے اذان دیں اذان دیں اللہ اللہ اللہ اللہ اکبر اکبر اکبر اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله الحمد للہ علی ذات عظیم صفات سمیر سماعت کبیر شان جلیل القدر رفیع ذکر مطالع امر جلیل برحان فقیم الاسم غزیر علم وسیل حلم کثیر الغفران جمیل ثنائے جزیر العطاء مجیب الدعاء امیم الحسان سریع الحساب شدید القاد علیم العذاب عزیز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأخبار علم انو ذو بشاو صدر ولا فذكر وصلى الله عليه وعلى اله وصحبه الذين خلاص العرب الاربا وخير الخلائق بعد الانبياء اما بعد فيا ايها الناس وخذوا الله فان التوحيد راس الطاعات واتقوا الله فان التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنه فان السنه تهدي الى ومن اطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى واياكم والبدع فان البدع تهدي الى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم من الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم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 والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة محمد رسول الله وسلم رسوله الله مغفر للعباس ولده مغفرة ظاهرة ومغفرة لا تغادر ذنبا الله أن في أصحابي لا تتخذوا مغفا من بعدي ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن بغضهم فبغضي بغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الله منصر الإسلام والمسلمين الله مهلك الكفاة أهل الكتاب والمشتكين خاذ الحكومة الإندية والروسية والأمريكية والبريطانية وإسرائيل وخلفائهم

آگے آتے جائیں کو پورا کریں خالی جگہ نہ چھوڑیں